دعوت خطاب دوں گا مولانا عبید الرحمن صاحب امیر عالمی مجلس تحفظ خطمنور تلا گنگ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب حضرات کو یہاں آمد پر مبارکباد دیتا ہوں اور اپنا وقت آنے والے اپنے معزز اکابرین اور محترم کے لیے چھوڑتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں وہی آئیں اور ہمارے سامنے اپنا خطاب فرمائیں واخر دعوانا